ایک خطرناک بیماری اللہ تعالی میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے اب کثرت استغفار کو اپنے معمولات کا مستقل حصہ بنا لیں تلاوت کلمہ طیبہ اور درو شریف کی طرح کل آپ نے کیا کرنا ہے تمام کل تمام گناہوں کی ماں سے توبہ کرنی ہے کثرت استغفار سے دعا قبول ہوتی ہے کس کس گناہ سے بچنے کی فکر کرتے پھریں اصل بیماری سے نجات کی دعا مانگتے ہیں جو ہر وقت گناہ ہی دو گناہ کراتی ہے ہر دن گناہوں کے انڈے بچے دیتی ہے اس بیماری کا نام ہے حب دنیا یعنی دنیا کی محبت ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا دنیا سے محبت نہ کرو ورنہ خسارے میں جا پڑو گے خسارہ ہی خسارہ جس چیز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خسارہ فرمایا خود سوچیں کہ وہ کتنی نقصان دہ ہوگی بھائیوں نہ غربت بری نہ مالداری بری غربت اور مالداری اپنے بس کی چیز بھی نہیں روزی مقدر ہو چکی صحابہ میں بعض مالدار تھے بعض بہت غریب مگر وہ سب دنیا کی محبت سے پاک صاف تھے تو کامیاب رہے دل کا سکون اور دنیا کی محبت یہ دو کبھی جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح دنیا کی محبت میں جو مبتلا ہو اسے اخلاص اور قربانی کا مقام بھی نہیں نصیب ہو نصیب نہیں ہوتا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت بھی نہیں آتی وجہ کیا ہے دنیا سے محبت رکھنے والے اپنے اصل راستے سے بھٹک جاتے ہیں جو راستہ ہی غلط پکڑے اسے منزل کہاں ملتی ہے کبھی قبرستان جا کر پوچھو کہ دنیا کی محبت اور فکر کرنے والے اپنے ساتھ کیا لے کر گئے ہیں موضوع طویل ہے بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ کینسر ہے کینسر کل کلمہ طیبہ استغفار اور شریف کا عمل کر کے ہم سب اللہ تعالیٰ سے التجا کریں یا اللہ حب دنیا سے حفاظت فرما اللہ حب دنیا سورہ الحاکم التقاثر صبح و شام تین بار پڑھ کر حب دنیا سے حفاظت کی دعا کا پکا معمول بنا لیں کل بھی یہ صورت پڑھتے جائیں اور دنیا کی محبت سے پناہ مانگتے جائیں نفل نماز کے سجدوں اور فرض نمازوں کے بعد اور سارا دن جب کوئی نیکی کریں تو آخر میں یہ دعا ارے بھائیو یہ دعا قبول ہو گئی تو ایمان اخلاص جہاد جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ بادشاہ بن جائیں گے بادشاہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ پھر نہ غربت نہ شکری میں ڈالے گی اور نہ مالداری تکبر میں ایک جوڑا کپڑے ہوں گے تو سکون اور اگر کروڑوں کے مالک بنو گے تو بھی پاؤں جہاد میں جانے سے نہیں کانپیں گے یہ دنیا مٹی ہے دھوکہ ہے تماشا ہے فنا کا بلبلا ہے مومن کی شان نہیں کہ اس کو اہمیت دے اور اس کی خاطر جیے مرے یا اس کو اپنا مقصد بنائے یا اس پر روئے یا اس پر فخر کرے یا اللہ ہم سب کی حب دنیا سے حفاظت فرما اور ہمیں اپنی مقبول محبت نصیب فرما آمین